حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس نیت سے مسجد میں آیا ہو اس کا وہی نصیبہ ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو بہتر